حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کون سا اسلام افضل ہے آپ نے فرمایا جس شخص کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار دو